اور ترمزی کے یہ الفاظ آئے ہیں حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ کا وجود ہے اور اعلیٰ میں انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جہاں سے یہ حدیث نقل کی تھی وہ ترمسی کی روایت ہے اور اس میں یہ جو آئے ہیں الفاظ بہت مشکل ہیں اور اس کی تشریح بھی بہت مشکل ہے کوشش کرتے ہیں کہ یہ عام فہم زبان میں آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پرورتیکار کو دیکھا بہت اچھی صورت میں اور انہوں نے یہ کہا کہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل رب لبیک میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ میں حاضر ہوں یہ خواب کا معاملہ ہے اور مشکل یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں بہت علوم جمع ہو گئے ہیں وہ بیک وقت مفسر بھی ہیں صوفی بھی ہیں علم کلام اور فلسفے پہ بھی ان کی نظر ہے حدیث کی مباحث بھی کرتے ہیں پھر سیاسی اعتبارات سے اس وقت جو وہاں ہو رہا تھا اس کی بھی بات کرتے ہیں تو شاہ صاحب رحمد اللہ کے ہاں اتنے علوم جمع ہو گئے ہیں کہ انہیں سمجھنے کے لیے بھی پھر اتنی چیزیں آنی چاہیے تو ابھی اللہ تعالی کی صورت جو ہے یہ اس سے اللہ تعالی کی تجلیات بھی مراد لیتے ہیں اور اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے کالا فیما یا تسن بل ملا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا ہو رہا ہے یعنی ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے قسم کے معنی جھگڑے کے بھی دشمن کے بھی اور قسم کے معنی بحث مباحثے کے بھی اور یہ مباحث اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کوئی دنیا کی زندگی تک ہی اختتام نہیں ہے آخرت میں بھی جھگڑے ہوں گے مومن اور کافر کے درمیان اور ظالم اور مظلوم کے درمیان اور قرآن پاک میں آیا ہے پھر اس کے بعد تم اپنے پروردگار کے پاس جب پہنچو گے تو تخت وہاں بھی تمہارے جھگڑے ہوں گے اللہ کے ہاں کافر اور مومن میں جھگڑا ہوگا کہ اہل ایمان اللہ کی توحید پر قائم رہے اور اہل کفر دنیا میں انہیں ستاتے رہے انبیاء علیہ والسلام اور ان کے مخالفین کا جھگڑا ہوگا ظالم اور مظلوم کا بھی جھگڑا ہوگا اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں اللہ کے ہاں جو فیصلے انسانی حقوق میں شروع ہوں گے تو پہلا فیصلہ انسانی خون کے بارے میں ہوگا اور سیدنا علی رضی اللہ غالباً اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے تھے کہ نسائی میں ان کی روایت آئی ہے کہ اول من جتا میں پہلا شخص ہوں گا جو تو زانو ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ جاؤں گا اور میں اللہ سے اپنے خون کا مطالبہ کروں گا کہ میرا خون کیوں ہوا میرے زمانے میں جو لڑائیاں اور چیزیں ہیں یہ کیوں ہوئی تو جھگڑے وہاں بھی جاری رہیں گے بحث مباحثہ وہاں بھی ہوگا اور پھر ان مباحثوں کا فیصلہ خود تعالی شامل کرے گا اللہ بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے اس لیے اللہ نے جو تھوڑی سی آزادی دی ہے نا یہ سارے نتیجے اس آزادی کے ہیں کہ جبر نہیں کیا اب بولنا لکھنا ہر انسان کو آزادی حاصل ہے جو چاہے بولے سچ بولے جھوٹ بولے کسی پہ الزام لگائے کسی کی تعریف کرے یہ اس کا بنیادی حق ہے بولنا اس سے کوئی نہیں معلوم کر سکتا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بولتے اللہ نے ان کی زبانوں کو پابند نہیں کی اللہ تعالی کے خلاف سب سے بڑی چیز شرک ہے لوگ کرتے ہیں بولتے ہیں حمل کرتے ہیں اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میں انہیں رزق دیتا ہوں اس کے باوجود اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی بیٹا اور اولاد تو مجھے گالی دیتا ہے معاذ اللہ تو یہ وہ چیز ہے کہ خدا نے جتنا اختیار کسی کو دیا ہے وہ استعمال کر لے خوشی سے یہاں اور پھر اللہ آپ کے یہاں جب پہنچے گا تو اللہ نے کہا پھر اس کے بعد تم اپنے رب کے پاس پہنچو گے اور تمہارے جھگڑے وہاں بھی جاری رہیں گے اور پھر وہاں اللہ فیصلہ کروا دے گا تو یہاں بھی یہ بحث ہے فرشتے کر رہے ہیں مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ کس چیز سے بحث ہو رہی ہے ملیا ادنی من رہا مجھے معلوم نہیں تو سلاسن تین مرتبہ مجھ سے پوچھا فرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ رکھا بہن کرتے میرے دونوں شانوں کے درمیان اور میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس کی یا انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی اپنے سینے میں میرے لیے ہر چیز روشن ہوگی عورت تو اور میں نے جان دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اس بات کر رہے ہیں کہ میرے لیے کیا ہوا تجلی ہوئی اور یہ بہت مشکل چیز ہے کہ تجلی کو واضح طور پر بیان کیا جائے کہ تجلی کس کو کہتے ہیں اور اس پہ بہت سی بہت سی مباحث ہیں تجلی جیسے کہ کیا تھا اس کا اصل مطلب تو ہے ظہور کا کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا اور اللہ کی طرف سے تجلیات ہوتی ہیں یعنی خدا کی طرف سے چیزیں ہیں جو ظاہر کی جاتی ہیں اور تجلیات کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اظہار ہو جائے صوفیہ کے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے جسے وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کمون حضرت سرندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں حضرت شاہ اللہ اللہ رحمت کرتے ہیں پھر وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بروز یہ بروز کا لفظ جو ہے یہ صوفیہ کے ہاں بہت ملے گا اور اس لفظ سے گمراہی میں جتنا فائدہ مرزا غلام قادیانی نے اٹھایا ہے اتنا کسی نے نہیں اٹھایا اس نے اس لفظ کو پڑھا اور بروز کو وہ بار بار کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں میں دلی نبی ہوں <clears throat> معاذ اللہ اور نبوت کے دعوے کی وجہ سے وہ خود بھی کافر ہوتا ہے اور جو اس کے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے اسی کو بعض نے تعبیر کی ہے تجدد امثال سے یہ تجدد امثال بروز کمون صوفیہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم سے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے اب یہ کتنا وجود ہے اس کا اس سے انکار تو ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان الفاظ کو لکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ کوئی جھوٹ پر متفق نہیں ہو گئے تھے کوئی نہ کوئی چیز آ کر انہوں نے دیکھی ہوگی پائی ہوگی پھر اس ان الفاظ کو یہ استعمال کرتے ہیں اس لیے تجدد انصار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات پڑتی ہیں اور تجلی کا مطلب ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو ظاہر کرنا ہے اور یہ تجلی کی بہت متعدد اقسام ہے اللہ تعالی کی تجلی رحمانیت کی ظاہر ہوتی ہے اور تجدد امثال کا مطلب قرآن کریم میں دو جگہ سے صوفیہ اسے ثابت کرتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بل ہوں فی لفظ من خلق جدید اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ گویا کہ وہاں مفہوم کے بنتا ہے کہ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ نئے لباس میں اور دوسرے کو استدلال کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک اور وہ کہتے ہیں کہ ملکہ بلکیس جو تھی اس کا تخت کیسے منتقل ہوا اور اس کی اب تک ہمارے ذہن ذہن میں میں تو نہیں علم کوئی اس سے بہتر تو جیت نہیں آ سکی کہ اس کو مانا جائے کہ وہ تجدد تھا تجدد ان کا مطلب یہ ہے جو سب اس کے ہیں خود قدرت مجدد رحمت اللہ علیہ بھی پھر وہاں روم رحمت اللہ علیہ خیر وہ تو وہ تو سارے ہی حضرات وحدت الوجود کے جتنے بھی قائد ہیں وہ سب اس کے قائل اسی لیے ابن عربی جو کچھ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں ان چیزوں کے متعلق وہ تجدد انسال پر زور دیتے ہیں اور جو کچھ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں لکھا ہے اسی کا عقص آپ کو معروم کی مصنوعی میں ملتا ہے ایک جیسی چیزیں بہت سی ملیں گی یہ سب وحدت الوجود والے اس کے قائل ہیں آگے آ گیا دوسرا نظریہ وحدت الشہود کا تو یہ جو شہودی صوفیاں ہیں جد الفسانی ہندی رحمت اللہ جن کے سرخیل اور جن کے آقا اور جن کے قائد ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے تجدد انسال کا کہ ایک چیز ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے ہر لمحہ اس کی مثال جو ہے اس کا تجدد ہوتا رہتا ہے تجدد کا مطلب جدت جدید چیز ہونا اردو میں بولتے ہی ہیں تو تجدد کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ وہ چیز بدلتی ہے پھر بنتی ہے پھر تباہ ہوتی ہے پھر بنتی ہے پھر تباہ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں اور یہ پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور جس لمحے خدا کی تجلی وہ پڑتی ہے فنا کی اسی لمحے خدا کی بقا کی تجلی بھی پڑتی تو فنا اور بقا ان دونوں میں کتنا وقفہ ہے ایک سیکنڈ کا بھی نہیں مائکرو سیکنڈ کا بھی نہیں وہ کہتے ہیں اتنی تیزی سے یہ بڑھتی ہیں کہ ہم ہر لمحہ فنا اور بقا میں چلتے رہتے ہیں مرے پھر جیے مرے پھر جیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کائنات پھر بن گئی پھر اس طرح ہوا پھر اس طرح ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام والسلام نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو وہ تخت لے آئے تو ایک دربار میں بولا اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کے دربار کا وقت ختم ہو چند گھنٹے ہوں گے قیاس ہے دوسرے نے کہا کہ میں لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ پلک چھپ کے سلیمان علیہ السلام نے اسے بھی غالباً پسند نہیں کروایا کہ دیر اور جو تیسرا تھا الکتاب کتاب دوسرا اس جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں قبل اس کے چھپ کے اتنی سی دیر میں لے آتا ہوں فلما رہا اندو اور جب اس نے کہا تو سلیمان علیہ السلام دیکھا تخت تو پاس ہی پڑا اب یہ جو اتنی جلدی لے آیا کیا چیز تھی اس پہ مفترین نے بہت کچھ لکھا ہے کوئی اس طرف کیا ہے کہ رشتہ تھا لے آیا کچھ کہتا ہے سید سلیمان نظیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس کے پاس علم تھا کتاب کا پھر اور بہت سی چیز کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس اس میں آزم تھا اور صوفیہ اس کی بہترین تعبیر یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فنا کی تجلی وہاں پڑی اللہ کی تو تخت وہاں پہ فنا ہو گیا اور دوسری تجلی اللہ کی جو بقا کی پڑی تو باقی رہنے کی تجلی یہاں سلیمان علیہ السلام کے پاس پڑی تو ایک لمحے میں وہاں سے فنا ہوا اور یہاں باقی یہاں پہ بن گیا وہ کہتے ہیں اللہ کی تجلیات کس طرح پڑتی ہیں ہے جسے تجدد انصال وہ کہتے ہیں اور اسی کے قریب قریب قبول اور بروز کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں رحمت اللہ نے استعمال کیے ہیں وہ آپ سے عرض کریں گے تو یہ لوگ جو ہیں صوفیہ یہ ہمیشہ عقل کے جدید کے لباس میں اس کو کہتے ہیں اور اہل کشف جو ہیں وہ اس کو اپنے کشف کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر سات اللہ کی تجلیات بڑھتی ہیں اسی لیے یہ دوسرا استدلال ان کا بلکیس کے تخت سے کرنا یہ اس سے بھی لطیف تر ہے تیسری جگہ جہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یومن ہوا فی شان اللہ کی ہر دن نئی شان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر آن نئی شان ہے کسی نے ترجمہ بھی یہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کہ ہر آن اس کی نئی شان ہے اس کا نیا رنگ ہے ہر آن ہر لمحہ اللہ کی تجلیات پڑتی رہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سورج جو بنی ہوئی نظر آتی ہے مثلا تخت ہے کائنات ہے کوئی آدمی ہے گاڑی ہے کمپیوٹر کوئی بھی چیز ہے تو اس سورج کے عزم کا زمانہ مٹ جانے کا زمانہ آئینی ہی اس کے باقی رہنے کا بھی زمانہ ہوتا ہے ادھر فنا کی تجلی پڑی ادھر بقا کی تجلی پڑی تو کہتے ہیں اس لیے یہ جو رفتن اور برخاستن ہے آنا اور جانا رفتن اور آمدن آنا اور جانا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو تجدد ہم اب بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات اب تک کی ذہن میں آ جائے تو پھر اس سے اگلی بات آتی ہے <clears throat> کہ تجلی فرمائی اللہ تعالیٰ نے تو تجلی اصل میں کہتے ہیں ظاہر کرنے کو اور ذات مطلق جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرے انسان کی عقل میں آ نہیں ایسے معاملات ہیں الہیات کے جہاں پہنچ کر انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ انسان کی آنکھیں اور آواز ان چیزوں کو اپنے احاطے میں لا ہی نہیں سکتے انسان تو اتنا عاجز ہے کہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات اس لیے بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ ہم کہتے ہیں سوال نامعقول ہے بہت سے سوالات نامعقول ہوتے ہیں مثلا عام روز مرہ کی زندگی میں وہ مشہور بات ہے کہ ایک سے گنتی شروع ہوتی ہے تو زیرو اور صفر سے پہلے کیا ہے اب وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفر سے پہلے یہ سوال ہی نامعقول ہے تو کہتے ہیں آخر پھر کیا صفر سے پہلے کیا چیز وہ کہتے ہیں سوال ہی نامعقول ہے تقدیر ہے اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اہل کشف کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو مسئلہ حل ہوگا وہ تقدیر کا ہی ہوگا اور بہت سی چیزیں اب جنت میں انسانوں کے گھر ہیں اللہ نے کہا اس کے دروازے لگے ہوئے ہوں گے گھروں کے اور جنت میں تکیے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رویت اللہ کو دیکھنا کیونکہ انسانی عقل میں یہ بات آتی نہیں اس لیے معتزلہ نے اور اہل تشریح نے بالکل انکار کر دیا اور انہوں نے کہا اللہ کی رویت اور اللہ کی زیارت ہوگی اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوگی بغیر مکان اور بغیر زمانے کے وہ کہتے ہیں اللہ کسی زمانے میں ٹائم میں اور مکان سپیس میں قید نہیں ہے تو ٹائم اینڈ اسپیس کو ہٹا کر اللہ کی اجازت ہوگی ہمارے لیے نہیں بنتا کہ ہم ٹائم سے باہر نکل جائیں اسپیس سے باہر نکل جائیں جائیں کہاں تو اس لیے اللہ تعالی کا اظہار اس کی ذات کا اظہار بڑی نازک چیز ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ذات مطلق اپنے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتی ہے اور جو صورت وہ اختیار کرتی ہے ذات مطلق بغیر تشبیح کے کوئی صورت بھی جو اختیار کرتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جو متعین لباس ہے ہم اسے تجلی کرتے علامہ اقبال نے ان تجلیات پر کئی اشعار کیا اور خاص طور پہ فارسی کی ان کی شاعری بھری پڑی ہے اس لیے جو ان چیزوں سے واقف تھے بہت حد تک تو انہوں نے تجلیات باری تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ ذکر کیا ہے تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شان اور ہر وہ کیفیت اور حالت جس میں اللہ تعالی کا یا اس کی کسی صفت کا یا اس کے کسی فیل کا اظہار ہو وہ تجلی ہے ہر وہ حالت اور ہر وہ شان جس میں اللہ کی کسی صفت کا یا اللہ تعالیٰ کی کسی شان کا اللہ تعالیٰ کے فیل کا اظہار ہو وہ تجلی اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی تجلی اس کائنات پر پڑ رہی ہے رحمانیت اللہ تعالیٰ کی شانیں بے انتہا ہیں لہذا خدا کی تجلیات بھی بے انتہا ہے اور ہر شخص پر اس کی اس پیداد کے مطابق تجلی پڑتی ہے جتنی اللہ نے اس استعداد رکھی ہے کام کی ویسی تجلی پڑتی ہے اور یہ اللہ کی تجلیات میں سے رحمانیت کی تجلی پڑتی ہے اس کائنات پہ تو کافر بھی جی رہے ہیں خدا کو برا بھلا کہنے والے بھی جی رہے ہیں معاذ اللہ اور خدا کا جس پر غضب ہے وہ بھی جی رہے ہیں اس لیے کہ رحمانیت کی تجلی پڑ رہی اسی سے وہ آئے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کے یہ کافر آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا اب ذات مطلق ہے شیعہ اور متضلہ کہتے ہیں بالکل اس کی زیارت نہیں ہوگی تو وہ اس جگہ پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تجلیات سامنے آئیں گی اور بہت سے اعلی سنت جماعت بھی اس کے تو قائل ہوئے ہیں لیکن وہ جنت میں اس کے علاوہ بعض مواقع پہ جو زیارت کے قائل ہیں اعلی سنت شیعہ اور متضلہ اس کے قائل نہیں ہیں لیکن اس سے سب کا اتفاق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مختلف تجلیات ہوں گی اور وہ جو تجلی ہوگی ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں سے کہوں گا کہ جتنے آج تم اس قیامت کے دن سے بیزار ہو جتنا گرمی اور یہ حالات تمہیں تنگ کر رہے ہیں نا تم جب دنیا میں رہتے تھے ابھی مختلف اللہ کو اللہ اللہ فرمائیں گے مجھے اس سے زیادہ بیزاری تھی آج تم تنگوں میں تمہارے وجود سے اتنا بیزار تھا جب دنیا میں لیکن ہم نے طے کر دیا تھا تو صفت رحمانیت کی تجلی پڑتی ہے اس وجہ سے لوگ قائم ہیں اور جب صفت رحمانیت کی تجلی اٹھ جائے تو پھر کیا اس لیے ان چیزوں کو ان لوگوں نے سمجھا جن کا بڑا راک قدم تھا تو سب مولانا منت اللہ رحمانی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ امیر شریعت تھے بہار کے طالبان کا قصہ ہے وہ فرماتے تھے کہ میں حاضر ہوا تو محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ آپ کی خدمت میں اور محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اور محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ واحد آدمی تھے اگر یہ نہ ہوتے تو کلکتہ اور بہار دونوں صوبے بڑے بڑے ہندوستان کے سب مرزائی ہو جاتے سب کا دھیان ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس انسان پہ محمد علی صاحب مغنی رحمت اللہ علیہ واحد آدمی تھے جنہوں نے ان دونوں صوبوں میں اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ وہ کہتے تھے علماء سے کہ قادیانیت کے خلاف لکھو اتنا لکھو اتنا چھپواؤ کہ ہر مسلمان جب صبح سو کے اٹھے تو اس کے سرانے میں دو چار ورقے پڑے ہوئے جس جسے وہ پڑھ ان کے پاس گئے صاحب مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کا حضرت اللہ جانتا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم پورے اخلاص سے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں اس کے باوجود ذرا ہٹ جاؤ پھر یہ مسلمان چڑھے کے چڑھے پورے اخلاق کے ساتھ انہیں دعوت دیتے ہیں لیکن ذرا سلسلہ منتقا ہو جائے تو لوگ پھر سی گبرائی پہ آ جاتے ہیں تو فرمانے لگے کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ منت اللہ بات یہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں اس کائنات پہ اللہ کے اس میں ہاتھی کی تجلیات پڑتی تھی کافر بھی مسلمان ہو جاتے تھے اور اب اللہ کے اس میں حادی کی بجائے اس میں مغل کی تجلیات پڑتی ہیں مغل کا مطلب گمراہی پہ چھوڑ دے تو انہوں نے کہا اس لیے یہ جو مساجد اور خانقاہیں ہیں نا ان سے بھی گمراہی پھوٹ پڑی ہے تو جب مراکز ہدایت سے گمراہی پھوٹ پڑے تو پھر کیا کیا جائے تو اللہ کی تجلیات ایسے پڑتی ہیں تو رحمان ہونے کی جو تجلی پڑی اللہ تعالیٰ کی تو کائنات ساری اس کی وجہ سے باقی ہے اب اسی طرح اگر اس تجلی کو آپ مزید دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف پڑتی ہیں کبھی کبھی وہ تجلی سوری سورت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے بچوں کا کھیل بتاتے ہیں فرماتے ہیں تجلیات سوری کا کیا کہنا آدمی جو خواب دیکھتا ہے اس میں بھی کبھی کبھی تجلیات ہوتی حضرت علیہ السلام السلام کو جو تجلی پڑی پہلی وہ آگ کی صورت میں تھی اور وہ آگ کو لینے گئے اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا انی آنند تو نارا میں انس محسوس کرتا ہوں آگ میں اور میں لاتا ہوں لال لکھوں تاکہ تم لوگ تاپ لو اسے سیک لو سردی ہے کم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں آواز دی گئی آواز دی گئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں اور اللہ نے کہا حکل نہ رہی آپ اپنے جوتے اتار دیجئے آپ ایک پاک وادی میں ہیں یہی ٹھیک یہی چیز تو سے بھی آتی ہے بائبل میں اگر آپ پڑھیں کہ علیہ والسلام کو کیسے دی گئی تھی نبوت وہاں بھی یہ آیا ہے کہ کہ علیہ السلام سے کہا ہم نے تم اپنے جوتے اتار دو اس لیے کہ تم بڑی پاک وادی میں قرآن میں بھی یہ آیا ہے بائبل لوگ پڑھتے نہیں اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا کچھ آسان نہیں رہا بائبل پڑھے آدمی اور سے تورات اور انجیل کو پھر پتا چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کتنی جگہ پر بائبل کی بات کرتا ہے اس کا رد کرتا ہے اس میں آئے ہوئے قصوں کو صحیح کرتا ہے لیکن لوگ بالکل غافل ہو گئے بائبل کو پڑھتے اگر وہ پڑھیں تو پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے صرف عمر رضی عنہ ساری عظمت شان کے باوجود کنز المال کی روایت میں آتا ہے یہ یہودی بائبل ایک مرتبہ درس دیا کرتے تھے جس سے ہمارے قرآن ہوتا ہے اس کے یہاں کا درس ہوتا تھا مدینہ منورہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک دن وہ سننے جایا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ ہمارا واقف ہے اور ہمارے بارے میں نرم دل اس ہے کسے پتا ہے ہمارے پاس بھی علم یہ الگ بات ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کے متعلق جب بھی جو یہودی ہوں یا ہوں جو کفر تھا اس کے متعلق نرم نہیں تھے اور جو مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے سننے جاتے تھے یہ روایات میں تعوین میں ایسے تھے جو ہفتے میں سات دن میں قرآن پورا کر لیتے تھے اور بائبل پوری پڑھ لیتے تھے تورات اور جھیل بھی اور کہتے تھے اس میں بھی خدا کا کلام ہے اور پھر اندلس اور اسپین میں تو اتنے لوگ تھے جو بائبل باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے عیسائی پڑھنے آتے تھے پادری پڑھنے آتے تھے مسلمان علماء سے اور علماء سے پڑھاتے تھے تو یہ سب چیزیں اب بھی آپ کبھی دیکھیے گا مثلاً موسا علیہ السلاۃ والسلام کے قصے میں تو قرآن کی جیسی آیات ہیں ٹھیک ایسے الفاظ مل جائیں گے ایسے یوسف علیہ السلام کے جو قرآن پاک نے بیان کیا ویسے ہی الفاظ وہاں مل جائیں گے تو تحریف یقیناً ہوئی ہے لیکن بہت سی چیزیں اب تک باقی یہ چیزیں ہیں قرآن اپنے بارے میں کہتے ہیں اور یہ کتاب زبردست اللہ نے کی اللہ نے فرمایا یہ کتاب نگران ہے ان تمام وحیوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں تو نگران جو ہے نا وہ ٹھیک رکھتا ہے ٹھیک کرتا ہے تو وہاں بھی یہ موسا علیہ السلام حکم ہوا کہ جوتے اتار دو اللہ کی تجلیات پڑی پھر سے موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی ہے لیکن ذات اقدس کی تجلیات مختلف ہیں ایک تجلی وہ پڑی ہے آگ دیکھی انہوں نے گئے اور نبوت ملی اور ایک تجلی وہ پڑی ہے جب انہوں نے کہا کہ رب حضرت اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ لن ترانی ہر چیز نہیں دیکھ سکو گے اور پھر اس پہاڑ کو دیکھو میں مکان ہوں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر تو مجھے دیکھ لینا دیکھ سکو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی کے سرے پہ ہاتھ رکھا اور میں اتنی سی تجلی اللہ نے ڈالی تھی ذات نہیں تجلی ڈالی تھی اپنی اتنی ذرا تھی اور پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایسی زبردست تجلی تھی وہ خدا کی یہی ان علیہ السلام سلام ہے اس کی تاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو گئے پلما افاقا افاقہ جب انہیں افاقہ ہوا بے ہوشی سے باہر آئے تو انہوں نے کہا رب میں معافی مانگتا ہوں جو میں نے فرمائش آپ سے عرض کر دی تھی اور اللہ میں آپ کے ہوں یا مسلمان ہوں یا جو بھی الفاظ وہاں تو وہ دیکھ لینے چاہیے یہ تجلیات ہیں اللہ کی اس لیے بہت سے کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک تجلی جو پڑ جاتی ہے تو دوبارہ وہ تجلی نہیں پڑتی پھر دوبارہ کوئی اور تجلی پڑتی ہے پھر کوئی اور تجلی پڑتی ہے تو اس علیہ السلام پر جب یہ مسافت ان کی طے ہو گئی اور وہ اللہ کے قرب میں آئے تو حقیقت کے انوار کا ان پر غلبہ ہوا اور حقیقت سے وہ انوار میں مجاز جو تھا جو آگ نظر آ رہی تھی اس آگ سے وہ حقائق کے نور کی طرف چڑھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ان پر ڈالی ہے تو پھر اس ان کو ان کو نبوت دی گئی اور جو وہاں پہنچے ہیں دور میں کہ دیکھنا چاہتا ہوں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نور تھا ایسی تجلی تھی کہ وہ اس کی تاپ نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو اسی لیے قرآن کا کہ اس کے اس پہ تجلی کی پھر کہتے ہیں صوفیہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندے پر تجلی اس طرح سوری فرماتے ہیں تو تجلیات کی اقسام ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں تجلی سوری یعنی اثر آتا ہے کوئی صورت ہوتی ہے کوئی تمثیل ہوتی ہے جیسے مطالعہ صلاح السلام نے آگ کو دیکھ لیا تو یہ ایک ایک چیز تھی جو دیکھنے میں آ گئی دوسری تجلی کی تعبیر وہ کرتے ہیں تجلی فیلی سے تجلی فیلی کا مطلب یہ ہے کہ تعالی شانو اس میں بندے سے جو فیل اور ارادہ ہے وہ سلب ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے اللہ تعالی کی بات ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ پھر بندہ چپ ہو جاتا ہے پھر اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فیل ہے بس ٹھیک اسی لیے وہ صوفیہ کہتے ہیں کہ زمانے کی زیادہ شکایت کرنا بھی بے ادبی ہے اللہ کی تجلیات ٹریلی پڑتی ہیں پہلی تجلیات کیسے پڑتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ باسنا باسنا علی باسن شدید فجاسو فی خلالت دیار اور پھر ہم نے اپنے بندوں کو اٹھایا کافروں کو اور وہ مسلمان بنی اسرائیل کے اللہ نے فرمایا وہ تمہارے شہروں میں پھیل گئے اور انہوں نے اتنا مارا تمہیں اتنا مارا مسلمانوں کو جو بنی اسرائیل کے مسلمان تھے اللہ نے فرمایا جو خدا چاہتا تھا وہ ہو گرا تو خدا کی تجربی فیلی کبھی پڑتی ہے اور کافروں سے پٹائی کرواتا ہے مسلمانوں کی ایمان والوں کی تاکہ یہ تمہاری حرکتیں ہیں ان حرکتوں سے بات ہو پندرہویں پارے کے آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ عباد کرنا کلی بات شدید ہمارے بندے تھے جو اٹھے اور بڑے طاقت والے بندے تھے اور انہوں نے آ کے تمہیں مارا اور پھر وہ بیت المقدس بھی ہاتھ سے نکل گیا بنی اسرائیل کے یہودیوں کا قتل عام ہوا اتنا قتل عام ہوا ان یہودیوں کا جو اس وقت صحیح معنی میں مسلمان تھے کہ بس پھر ان کی تباہی پھر گئی اور لگتا تھا جس سے یہ ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن وہ تجلی فیل ہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو ہیں وہ صفات کی پڑتی ہیں یہ تجلی صف جو ہے بہت بڑی چیز ہے اور تجلی صف کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو آٹھ صفات ہیں علم ارادہ قدرت سما بطر کلام تقویم یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ آٹھ صفات میں سے کسی صف کی تجلی پڑ جاتی ہے علم کی جلدی بڑھ جاتی ہے بہت علم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا انبیاء علیہ السلام اللہ السلام کی تربیت خدا کی کوئی نہ کوئی صفت کرتی رہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کی جس صفت کا سب سے زیادہ تعلق تھا وہ علم علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی خدا کا نام جو علیم ہے اس کی تجلیات وہاں پڑتی تھی اور ان تجلیات کے ذریعے نبوت میں عمل دخل جاری تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ صفت علم ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے بخر رب علما اور آپ سے دعا مانگتے رہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرتا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی بات کہتا ہے کہ یہ علم ہے علم ہے ایسی چیز ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اصحاب یمین ہیں ان کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے بہت مشکل بات ہے لیکن سورہ واقعہ کے آغاز میں آپ دیکھیں سمجھ جائے آدمی تو آسان بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اصحاب اماس خاب المین اور دائیں ہاتھ والے رائٹ اور کون ہیں یہ لوگ اصحاب یمین کون ہیں اللہ نے کہا قیامت میں ہم رکھیں گے صدر محدود وقل منظور انہیں ایسی بیریوں میں جن بیریوں میں کانٹے نہیں ہیں بیر ہیں بہت اچھے کل منظور کیلے ہیں اور طے بتہ کیلے لگے ہوئے ہیں وبا مصکوب اور پانی کے جھرنے بہتے ہیں وہ فاقیہ اور ہم انہیں بہت پھل دیں گے لامکت تم ان میں لام ہوا وہ پھلوں کی جو سپلائی ہے نہ وہ کٹے گی اور نہ کم ہوں گے یہ صحابی زمین کو اتنا خدا دے گا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں عورتیں بھی دیں گے اور بن اسوا بن ان کی ہم عمر لڑکیاں ہوں گی جنت میں کماری ہوں گی ایسی خوبصورت ہوں گی کہ دیکھ کے ان کی طرف طبیعت کو رغبت ہونے لگے گی اور اگر نثراب اللہ یمین اور یہ سب کچھ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے اس کو پڑھنے کے بعد آپ سورہ واقعہ کے بالکل آخر پہ آ جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے سلام اللہ اصحاب یمین اور ہم آپ کو سلام دیتے ہیں اصحاب یمین کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی لوگ اصحاب یمین ہیں مثبت سوچ والے صحیح کام کرنے والے ہمیشہ پازیٹو سائڈ پہ رہنے والے ان کا سلام اللہ نے کہا میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں صحاب یمین کا تو انہیں پتا بھی نہیں ہوتا لیکن ان کی طرف سے مسلسل سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا رہتا ہے اور جب سلام انہیں پہنچتا رہتا ہے تو وہ ان کے لیے دعا فرما دیتے ہیں اس کی حیرت ہے جو لوگ حیات اور ممات اور ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں انہوں نے کبھی ان آیات پہ غور نہیں کیا اللہ نے کہا سلام اللہ کا من اصحاب یمین یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی طرف سے آپ کو میں سلام دیتا ہوں تو اللہ کا آگا بغیر ادھر بتائے اور بہت سے سوتی ہیں جنہیں کشمن پتا بھی چل جاتا ہے کہ ہمارا یہ عمل وہاں پہ قبول ہو گیا اس چیز کے لیے بہت انہوں نے توجہ فرما دی عنایت ہو گئی بہت سے جنہیں خواب میں ایسی بشارت دے دی جاتی ہے تو جو اصحاب یمین ہیں ان کا سلام مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا رہتا ہے اس طرف سے اور لوگ اس کو نہیں جان سکتے بہت مرتبہ اللہ نہیں بتاتا اس لیے نہیں بتاتا کہ پتا ہوتا ہے اگر اسے سے چل گیا تو اس کی حالت اور خراب ہو جائے گی یہ جگہ سے ہی ہٹ جائے گا غرور میں آ جائے گا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے رزق کے متعلق اللہ تعالی بعض لوگوں پر تنگی بھیج دیتا ہے اور اس لیے کہ خدا کو معلوم ہے کہ اگر اللہ انہیں زیادہ دے دے تو پھر یہ لوگ خدا کی نافرمانی آئیں گے اسی لیے قرآن میں کیا ہے اللہ نے کہا اللہ رزق کا اللہ اگر رزق کو ایسے تقسیم کرے جیسے کہ لوگ چاہتے ہیں تو لگ دنیا میں فساد مچ جائے لوگ آپے سے باہر ہو جائیں تو اس طرح اللہ تعالی کی چیز جو تجلی ہے صفات کی یہ پڑتی ہے اور یہ بڑی زبردست تجلی ہے کئی مرتبہ لہلت القدر میں یہ تجلی پڑ جاتی ہے کسی کے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آدمی کی حالت بدل جاتی ہے حیات کی تجلی بڑھ گئی اللہ کی صفات میں سے ہے اس سے تھوڑی عمر میں اتنے کام خدا لے لیتا ہے جس کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں ایک آدمی سے اللہ اتنا کام لے لیتا ہے جتنا کام پوری جماعت مل کے کرتی ایک آدمی سے ہو جاتا ہے قدرت کی تجلی پڑ جاتی جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے بہت سے تجلیاں اللہ کی جتنی آٹھ صفات ہیں ان کی تجلی جب پڑ جاتی ہے تو اسے سفیا کہتے ہیں کہ یہ صفاتی تجلیات ہیں اور تجلیات میں سب سے کبھی تجلی جو پڑتی ہے وہ تجلی ذاتی ہوتی ہے جب ذات کی تجلی سالک پر ہوتی ہے جو آدمی سلوک طے کر رہا ہوتا ہے وہ میں جب پہنچتا ہے تو پھر علم شعور ادراک سب گم ہو جاتا نہ علم رہتا ہے آدمی کا نہ شعور رہتا ہے نہ ادراک رہتا ہے چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے تجلی پڑے آدمی کے پاس کچھ نہیں رہتا پھر جب اس سے وہ باہر آتا ہے کیفیت میں تو کچھ کا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی ہے جیسے جیسے شدید آگ میں کوئی ڈال کے ایک لمحے کے لیے چیز نکال لیں تو چیز ہی بالکل بدل جاتی ہے یہ تجلیات ذاتی جب خدا کی پڑتی ہیں تو سالک اپنے آپ کو بالکل جسے صوفیا کہتے ہیں مقام اطلاق یعنی اس میں کچھ نہیں رہ جاتا حق تعالی شاہ کی صفات اور ذات اس پہ غالب آنے لگتی ہے صفات الہیہ اس سے متصف ہو جاتا ہے وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ تخلق کو اخلاق اللہ اپنے آپ میں اللہ کی صفات پیدا کرو تو کوئی چیز جو ہے وہ اپنے وجود کے علاوہ بات سے نہیں دیکھتا سب کچھ وجود میں دیکھتا ہے اللہ کی تجلیات ایسی بدل دیتی ہیں انتقام مٹ جاتا ہے بدلے کی خواہش مٹ جاتی ہے ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے خدا نا خاصہ اللہ جوتے بھی کوئی مار جائے تو اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے یہ تجلیات ذاتی جب پڑتی ہیں تو آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے حضرت خانوی نفر اللہ مرکز کے غالباً ایک ایسی حالت تھی حضرت خانوی رحمۃ اللہ اس زمانے میں مسجد میں جھاڑو دے رہے تھے اور کسی نے تعریف کر دی تو اس کے پاؤں پکڑ وہ تجلیات ہی اتنی زیادہ تھی کہ مٹ گئے تھے بالکل اور حضرت حاجی صاحب حاجی امتاز اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات منصور پر پڑی ہمارے جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ پہ برس ایسی تجلیات برستی رہی اور چپ کر کے مسجد میں جھاڑو دیتے رہے اور چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے بس بولے یہی ہوتا جب رات کی تجلیات پڑتی ہیں تو پھر اس انسان کا عروج اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس تصور سے بالا چیزیں ہوتی ہیں اللہ کیا ہاں کی انتہا نہیں پھر وہ انتہا جب نہیں ہے تو پھر وہ آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے سیر فلا جسے کہتے ہیں نا چوک کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں چلنے لگتا ہے پھر اس کے لیے ہر دن نئی بات ہوتی ہے ہر دن نیا انکشاف ہوتا ہے پھر اس موقع پہ آ کر اس آدمی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بالجملہ جملہ کہ وہ اپنے مریدوں کو سالکین کو چاہے تو انبیاء علیہ وسلم کے نقوش جو ہیں اس ذریعے سے سلوک کا سفر طے کرائے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے کرائے <clears throat> بندی حضرات اس کو کبھی اور اتنی کبھی یہ چیز ہے مراقبہ اعزاز جو ہے وہ اتنی کبھی چیز ہے کہ اس مدنی رحمۃ اللہ علیہ متعلق پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے گنگو حضرت کو خط لکھا اپنے پیر و مرشد روشید احمد صاحب گنگوئی اللہ علیہ کو کہ حضرت <clears throat> یہ یہ حالات حضرت نے انہیں لکھا لفظ یہ تھے کہ تحریر فرمایا کہ مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے اگرچہ وہاں سب کچھ ہے لیکن کچھ عرصے کے لیے یہاں آ جاؤ تو بہتر تو حضرت کے بڑے بھائی بھی حضرت کے خلیفہ اور مریض تھے دونوں بھائی سے روپ طے کر رہے تھے دونوں حاضر ہو گئے تو اس گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ملازمت کے لیے آئے تو انہیں بڑا تعجب ہوا ان کا حضرت ملازمت کے لیے نہیں آپ کا گرامی نامہ ملا تھا اس لیے حاضر ہوئے تو حضرت نے پھر مراقبہ ذات تلقین فرمایا اور مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھ سے فرمایا کہ اتنی بڑی چیز وہاں لکھ کر کیسے بھیجی جا سکتی یہ اتنی بڑی چیز اس لیے یہ جو کچے صوفی ہیں نا اب وہ جو خلافتوں کے چکر میں ہر آدمی کو خلیفہ بنا دو ہر آدمی کو خلیفہ بنا دو اور صحابی کے ہاں یہ چیز نہیں تھی حضرت رحمت اللہ علیہ مراقبہ ذات کی تلقین کرتے تھے پھر اس کے بعد جب تک مراقبہ ذات میں رسوخ پیدا نہ ہو جائے اجازت نہیں دیتے تھے خلافت نہیں دیتے تھے یہی وہ چیز تھی مقام مصطفی رحمۃ اللہ علیہ میں بندی سلسلے میں ہم نے خود دیکھی کہ جب تک اس مراقبے میں رسوخ پیدا نہ ہو جائے خلافت کا نام ہی کوئی حضرت نظری رحمۃ اللہ علیہ میں تھوڑی سی کم ہو گئی بات حضرت نظری رحمۃ اللہ علیہ کسی کو مراقبہ ذات کی اجازت دے دیتے تھے ساتھ ہی خلافت بھی دے دیتے تھے لیکن آپ کو مراقبہ ذات کرنے والے ہی نہیں رہے اور پھر خلافتیں ایسے تقسیم ہوتی ہیں کیونکہ خود ہی کچھ ایسے مراقبات سے نہیں گزرے ہوئے تو اس کی آگے کو کیا تجویز کریں تو یہ تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ اس طرح پڑھتی ہیں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی اور جب خدا کی تجلی پڑی تو پھر یہ چیزیں سامنے آ گئی پھر آپ نے کہا میں نے جان لیا اب اللہ کی تجلیات اور بہت طرح کی ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کی تجلی جو ہے وہ ایک رحمت کی ہے جو پڑتی ہے ایک خدا کی تجلی حیوانوں پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے حیوانوں میں آپس میں محبت اور تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ بھی خدا کی ایک تجلی نباتات پہ پڑتی یہ جتنی چیزیں اگتی ہیں زمین سے اور ان میں تنا ہوتا ہے یعنی درخت جو اگتے ہیں یا ایسے پھل ایسے ایسی ایسی دالیں یا ایسی سبزیاں جو درخت کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں خدا کی نباتات پر تجلی پڑتی ہے پھر یہ ہو جاتا ہے خدا کی ان چیزوں پر تجلی پڑتی ہے اور کبھی کبھی بولنے لگتی ہیں کبھی وہ خود بتا دیتی ہے چیز کہ میں فلاں چیز کا علاج ہوں یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی مریض پہ تجلی پڑتی ہے اللہ اور مریض کہتا ہے مجھے فلاں چیز لا دو اور وہ جو تجلی ہے اتنی مخفی ہوتی ہے کہ مریض کو اگر وہ چیز دے دی جائے تو کھاتا ہے پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بہت بہت زیادہ خدا کی تجلیات یہ پڑتی ہیں اور بہت زیادہ ہیں اس لیے صوفیہ جس کو کہتے ہیں نا تجلیات کا وہ یہاں جو لفظ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے پر تجلی کی اور پھر تجلی کی وجہ سے کیا ہوا میں جان گیا جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یا دائیں اور بائیں جو کچھ ہے یا مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے وہ مجھے پتا چل گیا تو اللہ کی یہ تجلی علم کی پڑی جب علم کی تجلی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ملئے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی تھی وہ پتا چل گئی اور وہ آگے آتی ہے بات اس تجلی ذات پہ مجدد الفسانی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات میں بحث کی ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا ایک بات پر اختلاف ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ تجلی ذات جو پڑتی ہے تو وہ آدمی خاتم الولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کوئی ہوتا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آنکھ گفتان کے تجلی ذات تعالی و تقدس درمیان انبیاء مخصوص و الرسل ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کی تجلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اس ترمیزی کی روایت تو یہ آ گیا نا کہ اللہ کی تجلی پڑی تو ہم نے کیا کہ وہ علم کی تجلی پڑی اور پتہ چل گیا کیا اوپر کیا بحث ہو رہی ہے مالا اعلیٰ میں اب کیا اللہ کی ذات کی تجلی انبیاء علیہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام پہ پڑھی السلام پہ خدا کی ذات کی تجلیات پڑتی تھی تو کیا ان کی امت پر بھی پڑتی اگر ان کی امت پر پڑتی تھی تو پھر کیا اس امت پر بھی پڑتی ہیں ان سارے سوالات کا جواب حضرت نے یہاں دیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ آنکھ گفتہ ان کے تجلی ذات و تقدس درمیان انبیاء مخصوص صلی اللہ وسلم و تحیات اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کی تجلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کے علاوہ کسی نبی پر یہ تجلی نہیں پڑی وہ کمبل تابعان تجلی نصیبت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں امت میں کامل لوگ ان پر یہ تجلیات پڑتی ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ایک ان کے امتیوں پہ باقی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے نہ مانا میں اس بات کو نہیں مان رہا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تجلی ذات نصیب انبیاء نیس اس کے یہ معنی لینا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر تجلی ذات پڑتی ہے باقی انبیاء علیہ السلام پر نہیں تو میں اس بات کو نہیں مانتا تبعیت نصیب کم اللہ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوئی پڑتی ہے ان کی امت کا بھی حصہ نہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا ہاشا وک اللہ ہرگز ایسے نہیں ہے من تصور حاضل مانا کا انفی مزیت الاولیاء الانبیاء پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان اولیاء اللہ پر تجلیات ذات پڑتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام پہ نہیں پڑتی تو پھر تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پھر یہ ماننا چاہیے کہ اس امت کے جو یہ جو امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑھ گئے فرماتے ہیں میں ہرگز اس بات کا قائل نہیں بلکہ مخصوص بودن آن تجلی بآن سرور تر بآمانات بلکہ یہ کہو کہ جو صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر وہ تجلی پڑتی ہے اس کے معنی یہ کرنے چاہیے کہ دیگر آنر رسول آن تجلی و تبریت اوس کہ باقی جتنے انبیاء علیہ السلام پر وہ تجلی پڑی ہے یقیناً پڑی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان انبیاء علیہ السلام کو نوازا گیا تو سے مجدد رحمت اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کہ تجلی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتی ہے اور باقی انبیاء علیہ السلام پر بھی پڑتی ہے لیکن ان انبیاء علیہ السلام پہ اس لیے پڑتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں وہ شریک ہیں ان کے تو فیل ہونے کی وجہ سے بک اِنْ اُمَّتْ ان امت انبیاء تَبْعِيَتِ طبیت عَلَيْهِ السلام اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس امت کے کامل اولیاء اللہ پر بھی تجلی پڑتی ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اب فرق کیا ہے پھر اگر پچھلے انبیاء پہ پڑی مثلا عصا علیہ السلام پہ تجلی پڑی یا علیہ السلام پہ یا کسی پہ بھی اور اس امت کے اولیاء اللہ پر بھی پڑی تو ان ولیوں میں اور ان انبیاء علیہ السلام میں فرق کیا ہے حضرت نے خوب فرق اس کا نکالا ہے فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ وفان ان نعمت کے ایک دسترخوان بچھایا جس پہ خدا کی یہ نعمت آئی جلیس تو فیلی اویند اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دسترخوان پہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے ملا وہ سب کھا رہے اور اولیاء اولیاء خادم الش خور وہ جلیس تو فیل خادم الش خور بسیار بسیارف اور وہ انبیاء علیہ السلام کو اس دسترخوان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو تجلی تجلی پڑی ہے اس میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور اولیاء اللہ اس امت کے جب انبیاء علیہ السلام اٹھ گئے کھانا کھا کے تو جو کچھ پیچھے رہ گیا تھا وہ اس امت کے اولیاء کو مل گیا تو فرماتے ہیں ساتھ بیٹھ کے کھانے والا اور جو خادم ہے جو بچہ کچا کھا رہا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اور یہی فرق ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام میں اور اس امت کے اولیاء اللہ میں ہے ان مقام از مزلات اقدام اور یہ ایسا مقام ہے جہاں بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل سر چکے ہیں در برف شبہ اذان ان فقیر در مکتوبات و رسائل خود وجوہ شتہ ذکر کردہ اور اس فقیر نے اپنے مکتوبات اور رسائل میں اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کو تو اور صحیح بات یہی ہے جو میں اس خط میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ فضل اللہ و کرم تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات بتائی گئی معلوم شریف بودا باشد یہ بات اچھی طرح جاننی چاہیے کہ ہر چند جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات و تفیل ان سرور علیہ الصلوۃ والتسلیم اعظم تجلی نصیب و نصیب وافرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دسترخوان پر جو تجلی ملی ہے انبیاء علیہ السلام کو اس سے بڑا حصہ ملا ہے اما معلوم میں شوا تین ولایت خاصہ در اولیاء امت ایشان سے رائت نہ کردار لیکن یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ ان انبیاء علیہ والسلام کی امتوں کو پھر ان تجلیات میں کوئی حصہ نہیں دی اب فرق ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تجلی آئی انبیاء علیہ السلام ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی اس نور سے منور ہوئے جب یہ جماعت فارغ ہو گئی تو باقی جو کچھ رہ گیا تھا اس امت کے اللہ کو مل گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت میں مراقبہ ذات اور یہ چیزیں صوفیہ نے جان لی باقیت سے موسا علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں چیز چلتی انہوں نے کہا یہ نہیں چلی جدیات ان پر نہیں پڑی اور غالباً غالباً یہی وجہ ہے کہ یہودی جتنا بھی سلوک اور تصوف طے کرتے ہیں اسرائیل میں خانقاہیں ہیں فائلوں کا نظام دو ہزار سال سے جاری ہے فائلوں جو تھا ایک بہت بڑا یہودی فلسفی بھی اور اپنے دور کے وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام نے ستا کچھ کچھ خبر اس سے ہوئی تھی پائلو کو اور ایک اور وہ بھی یہودی ہے اس کو بھی کچھ کچھ خبر ہوئی تھی وہ مراقبہ اعزاز کی باتیں کرتا تھا ان کو جو چیزیں کی خبر ہوئی جن چیزوں کی یہ اس کے باوجود اللہ کی صفات سے انکار کرتے ہیں اللہ کی صفات کو نہیں مانتے اسی لیے قرآن کو آپ دیکھتے ہیں عموماً آیات کے آخر پہ اللہ کے نام آ جاتے ہیں غفور ہے رحیم ہے ملک ہے ہے ہے رحیم بیتا اللہ کے جو نام آ جاتے ہیں قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا اس کے اس میں مخاطب یہودی بھی تھے یہ آیات ان کے بارے میں نازل نہیں ہیں یہودی اللہ کی صفات کو مانتے نہیں تھے قرآن ہر آیت کے آخر پہ عام طور پہ ہے اللہ اس لیے کہ یہودیوں کو بتائے کہ اللہ مجرد کسی ذات کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات بھی ہیں صفات کو بھی ماننا ضروری اور مجدد الفسانی رحمت اللہ یقیناً فائلوں کو نہیں پڑھا ہوگا ان یہودیوں کے فلسفے کو حضرت اللہ کہاں پڑھا ہوگا لیکن بات بڑے پتے کی ہے فرماتے ہیں پچھلے انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کی امتوں میں یہ ذات کی تجلیات نہیں آئیں اس امت میں کردار میں یہ چیز نہیں آئی واضح نصیب خراغ فرانگ رشتہ انت اور اس امت میں یہ ہوا پھر آگے فرماتے ہیں درمیانے امت آنے ہمین امت بطبعیت بہن تجلی مخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو تجلی ہے یہ امت محمدی علیہ صلاح والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مخصوص ہے کہ اس کے اولیاء اللہ کو یہ تجلیات بڑھتی ہیں وبئی دولت عثمٰ اور یہ مراقبہ ذات کی تجلیات ذاتیہ جو ہیں مشرف اللہ نے اس امت کے اولیاء اللہ کو بڑا حصہ دیا ہے لہذا خیر العموم گشتہ یہی وجہ ہے کہ یہ امت سب امتوں سے افضل قرار پائی کہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خدا کی تجلیات ملی ہیں وہ علماء اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کے علماء اور اللہ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں کہاں جا کے دلایا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے تجلیات پڑتی تھی اسی طرح اس امت کے علماء اور اولیاء اللہ پر بھی پڑتی ہیں یہی وہ نقطہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے اولیاء اللہ کو بنی سہیل کے انبیاء علیہ السلام والسلام کے ساتھ ملایا ہے فضال کا فضل اللہ ہوتی ہے میں شاء اللہ عبل فضل عظیم اللہ کا یہ بڑا فضل ہے یعنی اس امت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے خاص کے از فضائل و خصائص ان ولائی خاصہ شمع بے نبی سے اس فقیر کا جیت ہو چاہتا ہے کہ یہ ولایت جو ہے ولایت کبرا اور نقش بندیوں کا الیا اور یہ جو مراقبہ ذات اور ذات کی تجلیات ہیں جی تو چاہتا ہے کہ شمع بھی نویسی اس اس سے کچھ چیزیں اور لکھوں تنگی وقت متاثت نہ کر لیکن وقت تھوڑا ہے اتنا وقت ہے نہیں کہ میں مزید اس کو لکھوں وہ کاغذ تو ہی اور اتنا کاغذ بھی باقی نہیں رہ گیا کیا میں مزید تفصیل کی بات کروں اور بے عنایت اللہ سبحان عنایت اللہ سبحان و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نایات ایسی ہیں کہ علوم و معارف نیسان میری زن کہ اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے علوم اور معارف مجھ پر ایسے برستے ہیں جیسے نیتا میں بارش برستی یہ نیتا جو ہے سورج جب برج حمل میں داخل ہوتا ہے پرانے زمانے کے قصے ہیں اب تو کوئی نہیں مانتا لیکن ایسا ہی کہانی ہے کہ کہتے تھے کہ اپنے نئے سان اردو میں بھی کئی جگہ استعمال ہوتا ہے نئے سان کا مہینہ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اپریل مئی کا مہینہ کہ جب بہار کا موسم یہ شروع ہوتا ہے تو نئے سان اس مہینے کا نام ہے اس مہینے میں کیا ہوتا ہے بارش جو برستی ہے تو بہار کی بارش اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایک قطرہ کترا کسی سیٹ کے منہ میں چلا جاتا ہے اور وہ موتی بن جاتا ہے تو اس لیے سارے سال کی بارشوں میں ابر نحسان نحسان کے مہینے کی بارش اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے تو حضرت ہیں کہ جس طرح نحسان کے مہینے کی بارشیں ہوتی ہیں بڑی برکت والی اس طرح مجھ پہ علوم اور معارف برستے ہیں خدا کی طرف سے بر عجائب و غرائب غرائب اسرار استعلامی بخشت اللہ تعالیٰ اس کائنات کے عجیب و غریب چیزیں مجھ پر کھوتا ہے اور مجھے بخشن کو مجھے دیتے ہیں محرمان اور میرے ان علوم اور معارف کے راز یعنی جو میں جن جو میرے رازدار ہیں فرزندان گرامی ہیں میرے بیٹے ہیں اللہ قدر استعداد اور بیٹوں میں سے بھی جس کی جتنی استعداد ہے ہے میں نے اسے اتنی چیز بتائی اب ہوتا یہ کچھ اور بات کریں اگر یہ کلیئر ہو رہی ہے یا میں ہی اپنے آپ کو سنا سوال آگے پڑھ بات کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ سوال کہیے تھا کہ ممکن اس میں جواب آ جائے اس میں آپ نے تھا کہ ایک شخص کے پاس کا علم تھا وہ اس میں یہ ہے دیکھیے شاید اس سے مسئلہ اب جب تجلی بڑھتی ہے نا ایسی تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات یہ دیوبندی بریل کی مسئلہ ہے یہاں پہنچ کے یہ جو عقیدے کی مباحث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں نہیں ہیں اولیاء اللہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ جتنی مباحث ہیں بریلوی حضرات کی وہ بہت اونچے درجے کی چیزیں تھیں انہوں نے لا کے عوام میں رکھ اور وہ تصوف کا ایسا بڑا مقام تھا خام خام انہوں نے لوگوں کو لا کر بتایا کہ اس پہ عقیدہ رکھو یہ کرو وہ کرو اس کا کوئی تعلق بنیادی طور پر ان عقائد سے تھا ہی نہیں جن عقائد کی وجہ سے اللہ بخش ہونی حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب تجلیات اللہ تعالیٰ کی پڑتی ہیں تو تجلیات اللہ کی مختلف رنگ اختیار کرتی جنات کبھی کبھی انسانی صورت میں آ جاتے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے حضرت بحرارہ رضی اللہ عنہ خود اپنا قصہ جو بیان کرتے ہیں بڑی طویل روایت کا خلاصہ اس کا یہ کہ ایک آدمی آیا اور اپنی غربت کا اظہار کیا حضرت بحرارہ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر گندم کا لگوا دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نگرانی کرنا تو اس نے آ کے بڑی غربت کا اظہار کیا انہوں نے دے دیا تو صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو شیطان تھا جن تھا انسان کی صورت میں آ گیا تو آج خیال کرنا وہ دوسرے دن پھر آ گیا رات کو تو انہوں نے کہا تم تو شیطان ہو ایسے اس نے پھر اپنا رونا رویا صبر رضی اللہ پھر دے دیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے تیسرے دن پھر ان سے کہا کہ آج پھر وہ آئے گا وہ شیطان ہے نہ دینا تو سب رضی اللہ کہتے ہیں تیسری رات کو جب وہ آیا تو میں نے سے برا بھلا کہا میں نے کہا تم شیطان ہو اور مجھے دو دن تم نے ایسے ہی لوٹ لیا اس نے کہا دیکھو اگر میں شیطان ہوں تو میں اپنے سے بچنے کی ترکیب تمہیں بتا سکتا ہوں میں نے کہا نہیں اس نے کہا شیطان وہ ہے جب آئے کرسی پڑھو تو وہ بھاگ جاتا ہے تو تم مجھے گندم دے دو میں تو غریب ہوں حضرت رضی اللہ کہتے ہیں میں نے گندم دے دی تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ بھی وہ شیطان تھا لیکن بات اس نے سچی کی کیا کرسی پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا تھا چھوٹا لیکن یہ بات تمہارے ساتھ سچی کر گیا تو جنات انسانوں کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ تجلیات اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو کام کرتی ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اس سے آگے کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں ہر گاہ جنیان را بتقدیر اللہ سبحانہ ان قدرت بوت کے متشکل باشکال اشکال گشتہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں اعمال غریبہ بوقو آرند اور ان ان جنات سے شیاتین سے مختلف کام بھی سامنے آتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں کسی کو ڈرا دیتے ہیں رضی اللہ سے گندم لے گیا کسی کو کچھ اور کہہ دیا آواز دے دی لائٹ بند کر دی کچھ ایسے دروازہ کھول دیا کوئی سو رہا تھا تو اسے انگوٹھا پکڑ کے ہلایا اٹھا کر بٹھا دیا اور بہت سی چیزیں یہ شیاطین کرتے ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں ظاہر کر سکتے ہیں آگے کہتے ہیں ارواہ را اگر ان قدرت اگر اللہ تعالیٰ اور یہ قدرت دے دیں چھ محلے کا تو پھر کیا ایسی بات ہے اگر اللہ تعالی کامل لوگ جو ہیں ان کی روحوں کو آزادی دے دیں <coughs> اور ان کی روحیں بھی مختلف شکلوں میں آ کے لوگوں کی مدد کریں تو فرماتے ہیں پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے جنات بھی مدد کر سکتے ہیں یا جنات کچھ کر سکتے ہیں تو کامل اربا کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے چھ بدن دیگر عظیم قبیلہ تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اگر آئیں تو دوسرا بدن بھی ان کا ہو بلکہ بغیر جسم کے گرو آ جائے یہ ہوتا ہے اب اگر مان لیا جائے کہ دوسرے بدن میں برو آتی ہے تو پھر تو ہندوؤں کا تناسب کا عقیدہ آ گیا تناسب کے عقیدے کو حضرت رد کرتے ہیں بہت شدید حضرت مجدد رحمت اللہ اتنے چوکنا اتنے بیدار مغز ہیں کہ جس چیز پر ذرا بھی شبہ ہو کہ ہندو ہندوؤں کا مذہب آ جائے گا فوراً اس کی تردید کرتے ہیں فرماتے ہیں اس میں ہندو تو تناسب کے قائل ہیں کہ ایک روح تھی پھر اتنے ہزار سال بعد کسی بچے میں آ گئی پھر وہ پیدا ہوا حضرت فرماتے ہیں جسم کی ضرورت نہیں بلکہ وہ روح کو اللہ دنیا میں بھیج دے اور وہ کوئی کام ایسا کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے پھر آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ دیکھو اولیاء اللہ نقل می گنا یہ ہے دیوبندی بریلوی مسلک کا مسئلہ یہ جو بعض اولیاء اللہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ در یک آن کہ ایک ہی گھڑی میں در امکنا متعددہ حاضر نہیں گردن کہ وہ ایک ہی لمحے میں دنیا میں مختلف جگہ حاضر پائے گئے وہ یہاں بھی تھے لاہور میں بھی تھے کراچی میں بھی تھے اسی لمحے وہ مکہ مکرمہ بھی چلے گئے وہاں انہوں نے جا کے نماز بھی پڑھ لی یہ جو مسئلہ حضرت فرماتے نقل کیا گیا وہ متباینہ بحکومی بخومی اور ان سے اس حالت میں مختلف کام جو لوگوں نے نقل کیے مثلا ایک جگہ وہ کھا رہے تھے اس جگہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ایجا نیز لطائف ایشان متجسد و اجساد مختلف یہ اولیاء اللہ خود نہیں ہوتے بلکہ ان کے لطائف جو ہیں جس میں کچھ حصے ایسے ہیں نقش بندی حضرات کے نزدیک چھ لطائف سینے میں یعنی قلب روح سر خفی افواہ اور پھر کالب لطیفہ کالب لطیفہ بلکہ ناس رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے لطائف جو ہے نا یہ مختلف شکلوں میں مختلف جگہ نظر آتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں حضرت آ گئے حضرت کو تو پتہ بھی نہیں وہ تو ان کے لطائف ہیں جو مختلف جگہ پہ ہیں اور ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے ان کو جناب کی مثال دی کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اور یہ ہوتا ہے کہ حاصل بھی گردن مختلف جگہ پر افعال و تباینہ اور ان سے مختلف قسم کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں نیز نیزان متجاز مختلف متشقل مختلفان و تبائینہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لطیفہ یہاں کسی اور شکل میں ہے اور دوسری جگہ کسی اور شکل پہنچے نہیں عزیز ہے اسی طرح ہوا ایک عزیز کے ساتھ کہ مثلاً در ہندوستان دارت کہ وہ ہندوستان میں رہنے والا ہے وہ بآ نہ برآمداد ہندوستان سے بات کبھی گیا ہی نہیں حضرت مکہ موسم میں آئے یہ آدمی کبھی انڈیا سے گیا ہی نہیں باہر تو کچھ لوگ جو حج عمرہ کر کے واپس آئے می گوئند انہوں نے کہا کہ آن عزیز رات اور حرم کعبہ قابل ہیں ہم نے تو اس آدمی کو حرم شریف میں دیکھا تھا وہ چنا و چنی اور اس طرح اور اس طرح کی حرکتیں وہاں تھیں یعنی نماز پڑھ رہا تھا روزہ رکھا ہوا تھا یہ یہ سا تھا درمیان اور ہمارے اس کے درمیان یہ یہ چیز یہ یہ باتیں وہ جمع میں دیگر نقل کنن اور پھر کسی کے بارے میں ایک اور جماعت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ماں او دا روم ڈیزائن ہم نے تو اس کو روم میں دیکھا امریکہ پھر رہا تھا وہاں گھوم رہا تھا روم عیسائیوں کا شہر عیسائیوں کے شہروں میں گھوم رہا تھا میں دیگر در بغدادی دانت اور ایک اور جمع آزاد اور کہتی ہے اس کو تو ہم نے بغداد میں دیکھا ہے جاننا چاہیے کہ یہ مختلف جگہوں پہ جو مختلف لوگوں نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے یہ اس عزیز کے لطائف ہیں یہ لطائف مختلف جگہ پر مختلف شکلوں میں دیکھے گئے بشکال مختلف کے آن عزیز اذان تشکلات اطلاع نہ اطلاع اور ہوتا یہ بھی ہے کہ اس عزیز کو اپنے ان لطیفوں کے دوسری جگہ دکھائے جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی یہ ہے روچی جس پہ بدتی حضرات یہ کہتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ تھے اور انہیں خبر ہے اور نفع اور نقصان اور یہ اور وہ حضرت فرماتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے لطائف مختلف جگہ پر کس کس شکل میں کس کس کو دکھائی دی ہیں تو کی یہ جو حضرت مجدد رحمت اللہ کی اس عبادت سے استدلال کرتے ہیں نا کہ حضرت مجد رحمت اللہ کے قاضی حضرت فرماتے ہیں اس عزیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے لطائف مختلف جگہوں پہ مختلف شکلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں لہذا درجواب ہی گوئے تو کبھی کبھی جس ولی اللہ کے لطائف مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں اور وہ نظر آتا ہے کہ روم میں بھی تھا بغداد میں بھی تھا مکہ معظمہ میں بھی تھا وہ کہتے ہیں کہ ہما برمن توہمت یہ سب کچھ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ مجھ پہ توہمت ہے میں تو کہیں گیا ہی نہیں من اب کھانا نہ برد میں تو اپنے گھر سے کبھی نکلا نہیں باہر میں کہا بارا نہ دیدان نہ میں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے وہ روم و بغداد راہی نمی شناتا اور روم اور بغداد میں تو جانتے ہی نہیں وہ نمی کہ شماچے کا سانی دھتا گئے میں تو جو تم بیان کر رہے ہو تم لوگوں کو بھی نہیں جانتا مجھے تو تمہاری شکلوں کا بھی نہیں پتا وہم چنین اربا ارباب حاجات از آیا امباد در مخاوف اچھا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ تو تمہیں جانتا ہی نہیں تمہاری شکلیں نہیں جانتا کہاں تم نے مجھے مکہ موزنہ میں دیکھا ہے یہ بات حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کو حرم شریف میں دیکھا تھا اور وہاں آپ نے ہمیں یہ شعر بھی سنایا تھا تو حضرت نے فرمایا میرے مجھے تو علم ہی نہیں نہ میں ہندوستان سے کبھی باہر گیا ہوں وہاں کسی لطیفے کو کسی چیز کو دیکھا ہوگا تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی سالک کی محبت مرید کی محبت شیخ کے ساتھ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ عالمی بیداری میں شہر کو دیکھتا ہے کہ وہ آئے اور چلے گئے حضرت بدنی رحمت اللہ نقش حیات نے لکھا ہے کہ مجھ پہ ایک مرتبہ ایسی حالت تاری ہوئی کہ میں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں میں نہیں رہا شید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہو گئے تو میں اپنے ہاتھ کو کاٹ کے دیکھتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے مجھے تو مجھے ایسے لگا جیسے حضرت نہیں میں نہیں رہا حضرت ہی ہو گئے اتنی فنائیت محبت میں کبھی کبھی آ جاتی ہے تو شیخ کے نتائج اسے نظر آتے وہ کہتا ہے شیخ آ گئے شیخ کو خبر ہی نہیں حضرت عانوی نبر اللہ مرکز نے بہت سی حکایات جو لکھی ہیں کہ فلاں نے کسی کی مدد کر دی ہے کتابوں میں آتا ہے صوفیہ کے ہاں وہ اصل حقیقت یہی ہے کہ اس ولی اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ شہر کا کوئی لطیفہ کوئی اور چیز اس کی شکل میں آ جاتی اس کی شکل میں کیوں بھیجتے ہیں حکمت اس کی کیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اس آدمی کو چونکہ محبت ہوتی ہے نا ان سے تعلق ہوتا ہے لہذا خدا اس چیز کو اس کی شکل میں بھیج دیتا ہے تاکہ یہ گھبرائے نہیں خوف نہیں آئے یہی وہ چیز ہے جس پر پہنچ کے شرک اور اولیاء اللہ سے مدد ہونے نہ ہونے کے مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے مشاعر نے جتنے اولیاء اللہ کی چیزیں لکھی ہیں اس کی بھی حقیقت یہ کہ ساجد اللہ اللہ صاحب مہاجر رحمۃ علیہ آ گئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آ گئے ان حضرات کو خبر بھی نہیں گئی وہ کہاں بیٹھے ہیں انہیں کیا پتا ہے ان چیزوں کا کہیں دریا جہاز ڈوب رہا ہے کہ نہیں ڈوب رہا وہ صرف ان کے لطائف ہیں رشتے ہیں اللہ اس شکل و صورت میں اس لیے بھیج دیتا ہے تاکہ جو مصیبت میں پڑا ہوا ہے اس کو اور مصیبت نہ ہو کہ یہ پلانی کون آ رہا ہے اس کے شہر کی صورت میں بھیجتے ہیں تاکہ اسے تسلی ہو جائے فوری طور پہ کہ حضرت تشریف ہے بلکہ مگر اصل میں تو حضرت کو پتہ ہی اسی لیے اگلی عبارت دیکھیے اصل مجدد رحمت اللہ علیہ کی کیسی زبردست بات لکھی فرماتے ہیں وہ ہم چنی ارباب حاجات اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی ضرورتیں پیش آتی ہیں از اجزا آیاؤ اموات تو وہ اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں مثلا کوئی آدمی اپنی والدہ کو دیکھتا ہے کہ وہ آئیں کوئی آدمی اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ تشریف لائے زندہ اور مردہ در مخاوف مخاوفوں محالک مددی ہاں نمایت تو کیا ہوتا ہے یہ جب اپنے مشائق کو اپنے اجزا کو دیکھتا ہے مصیبت کی صورت میں بچہ بیمار ہو گیا خود کہیں پھنس کیا کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو ذہن فوراً ماں باپ مشاعر بزرگ اور یہ اللہ کوئی بھی آتا ہے نا اس کے ذہن میں حضرت فرماتے ہیں جب یہ اس سے مدد مانگتا ہے وہ می بینت اور کبھی یہ دیکھتا بھی ہے کہ صبر ان اعزا حاضر شدے کہ جن کو میں پکار رہا ہوں وہ حاضر بھی ہو گئے وہ دفع ولیہ عظیم ہان ہدا اور کہتا ہے کہ دیکھو اب میری مصیبت سے نجات ہو گئی حضرت رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے وفات سے کچھ دن پہلے حاجی صاحب اللہ علیہ خواب میں آئے تھے تو کسی نے کہا حضرت پھر فرمایا آئے ہیں تو لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے امید ہے انشاءاللہ محبت سے لے جائیں گے ساتھ مجھے تو وہ جو چیز دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی اللہ نے مدد کر دی مثلاً ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بیمار ہے اچھا خاصا مصیبت پڑی ہوئی ہے اور شہر خواب میں آیا اس نے ہاتھ پھیرا اور اس کو شفا ہو گئی یہ دیکھتا ہے کہ <clears throat> کھلی آنکھوں سے کہ میرے عزیز آئے والد آئے والدہ آئی گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا پریشان آتا تو انہوں نے کہا بچے کیا بات ہے اور پھر پریشانی کا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دیکھ رہا ہے اور اپنے عزیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ آپ اس کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں گاہ اطلاع کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ عالم ارواح میں اس کے عزیز اس روح کو خبر دے دیتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ہو رہا ہے جاؤ اور ایسے کر لو اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا اور اللہ ان کی شکل میں کسی اور کو بھیج دیتا ہے یہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا کمال اور فرماتے ہیں ان نیز تشکل لطائف عن عزاز اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لطائف اپنے اجزاء کی شکل میں آتے ہیں وہیں تشکل گاد اور عالم شہادت بود اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لطائف شکل اختیار کر کے آتے ہیں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ گاد اور عالمی مثال اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ عالمی مثال میں دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کش میں دیکھتا ہے چنانچہ در یک شب چنانچہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں مثلاً ہزار کس ہے مثلاً پوری دنیا میں ایک ہزار آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ممکن ہے پاکستان میں تو چار سو کو نظر آیا تو چار سو کو دوسری جگہ نظر آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی شکل میں نظر آتا ہے کوئی کسی شکل میں نظر آتے ہیں کہیں اور شکل ہے کہیں اور شکل ہے حضرت فرماتے ہیں وہ اتفادہ بھی نمائیں اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں ہزاروں ہزار آدمیوں کو نے دیکھا تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز پوچھ بھی لیں گے فائدہ بھی اٹھا لیں گے ان ہمات شکل و لطائفت یہ سارا کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ لطیفے ہیں لطائف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں اور صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر آتی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی رات میں ایک ہزار جگہ ہر جگہ لے گئے تھے خود حضرت فرماتے ہیں ہیں لطائف کام کرتے اللہ کے حکم سے پھر فرماتے ہیں بصورت ہائے مثالی یہ جو اس طرح کی صورتیں اپنے مشائق اور اولیاء اللہ کی نظر آتی ہیں وہ ہم چنین مریدان اصور مثالی پیرہ استفادہ بھی نو آئے اور مرید جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں شیخ نظر آیا اس نے کہا حضرت قرضے میں گر گیا ان کا ادا ہو جائے گا پلان تاریخ کا ختم ہو گئی بات ہو جاتا ہے شیخ کسی بزرگ اولیاء اللہ کو دیکھا اور اس حضرت جیل میں پڑا ہوا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ رہائی ہو جائے گی صبح تک فلاں تاریخ تک اس نے رہائی دیکھا ہوگی حضرت فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو ہوتا ہے در حل مشکرات کی فرمائن کمون و بروز کے بعض از مشاعد گفتہ بعض مشاعر جو اس کے متعلق کہتے ہیں یہ جو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہیں مشائق کو کچھ خبر نہیں ہوتی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کے شیطان بڑے بڑے لوگوں کو اللہ کی توحید کی رات سے ہٹا دیتا ہے اور خدا کی توحید کی رات سے ایسے ہٹاتا ہے کہ وہ آدمی تصوف کی اس رستے پہ چل پڑتا ہے جہاں گمراہی سے وہ لیا اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مجھے تو اپنے مشاعر کافی ہیں اللہ سے میرا کیا واسطہ ہے محمد اللہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہیں اللہ سے کیا واسطہ ہے حالانکہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن اللہ کا ایک نظام ہے اب اس جاہل کو کون اتنی سٹیک بحث سمجھا سکتا ہے یہ اتنی باریک باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اس اعتبار سے لیکن اب کوئی پوچھے کہ ان چیزوں پر کیا فرض کر لیجئے ایک آدمی عالم مثال یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزار جگہ پر آنا یا ان چیزوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا تھوڑا ہی ہے کہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ خالص تصوف کی طرح فرما رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ بروز اور قمون کہ بعض میں شاید گفتان بتناسق مساس نہ دارت یاد رکھو اس کا تناسک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھا ایک بات اور کر دیں خواجہ اللہ علیہ جو تھے یہ ان سارے مغلوں کے شہر سے سب ان سے پہلے تھے جتنے مغل تھے یہ بابر بادشاہ وغیرہ یہ سب بنیادی طور پہ نقشبندی بندی تھے یہ جہانگیر نے اپنی ترسک میں لکھا ہے کہ میری پھوپھی جو تھی انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور مجھ سے کہا کہ تم مغل جب ہندوستان آئے تھے تو سارے مغل بیٹھ کیا کرتے تھے اور تم نے ہمارے خاندان میں بیعت نہیں رہی تمہارا باپ ہمایوں وہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا دادا تمہارا بابر وہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا اس سلسلے کو نہ چھوڑو تو جہانگیر کہتا ہے میں نے پھر ایک شخص کو بیعت کیا ہے یہ بیعت تربیت ارشاد ان حضرات کے ہاں تھا تو مغل جو تھے انہوں نے کئی بار دیکھا اپنے گھوڑے تہرا میں چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ پیر و مرشد ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کیا تھا انہیں حضرت نظر آتے تھے بعض اہل حضرات کو کہ حضرت کی روح آ گئی اور یہ اب حضرت کی روح پتا نہیں آئی ہے یا نہیں آئی ممکن ہے کہ ان کے لطائف میں سے کوئی آ گیا ممکن ہے کوئی فرشتہ آ گیا ممکن ہے کسی نیک جن کو اللہ نے بھیج دیا ہے کہ ان کی شکل میں چلے جاؤ تو انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا جب مند رحمۃ اللہ انہوں کو قبر شریف میں پتا ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا یہ ہے وہ چیز اس لیے یہ باتیں بہت سی مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ مغلوں کی قائد نقل کی ہے تو اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ کمون اور بروز جو بعض مشائق کا ہوتا ہے اس کو تناسب نہ سمجھا جائے کمون اور بروز ہوتا کیا ہے کمون بروز تجدد انصار ایک ہی چیز ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ جو پرانے اولیاء اللہ کے رحمہ اللہ ان میں یہ چیز تھی اب تو کہاں وہ بات رہی ہے اب کہاں وہ چیزیں خیر وہ اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی وہ اپنی ریاست کے ذریعے کبھی اس مقام تک پہنچ جاتے تھے کہ اپنی روح کو کسی مریض کی روح میں ڈال دیں اب جب روس پہ تسلط پورا کر لیتی تھی تو اپنی صفات اس میں منتقل کر دیتے تھے اور ایک طریقہ یہ ہے جو اب تک بھی ہے کہ میں کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں کہ مریض کا تزکیہ ہو نہیں رہا اللہ اللہ کرتا ہے اچھے راہ پہ چل رہا ہے لیکن جو اس میں خرابی ہے نا وہ نہیں رہی تو وہ اپنی قوت طاقت جمع کر کے اتنی شدید توجہ اس پہ ڈالتے ہیں کہ آدمی دل کے رہ جاتے اور اچھی صفات اللہ کے توکل بھروسہ خدا کی یاد یہ چیزیں وہ اس کی طرف منتقل کرتے ہیں یہ جو منتقل کرنا ہے توجہ کے ذریعے یہ اب تک ہے لیکن وہ جو بروز اور قمون جسے کہتے ہیں بروز کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روح اس میں منتقل کر دینا قمون کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس میں منتقل کر دینا اس کا فائدہ اٹھایا ہے سب سے زیادہ اس بد وقت کا نے وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روح مجھ میں منتقل کر دی لہٰذا میں بروزی نبی ہوں وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسا علیہ السلام فلاں نبیوں نے میری طرف توجہ کی اور اپنی روح کو مجھ میں ڈال دیا لہٰذا میں دلی نبی ہوں تو دلی اور گروزی ان چیزوں کو اس نے پڑھ لیا اور اس پہ اس نے صوفیہ کا سہارا لے کے یہ بات کی حضرت مجدد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مشائق مستقیم الاحوال وہ مشائق جو واقعی اولیاء اللہ ہیں انہیں عبارت قمون و بروز ہم لب نمے کشائن وہ کبھی بھی زندگی بھر بروز اور قمون کے مسئلے پہ بحث ہی نہیں کرتے ورنہ پاکستان را در بلاد فتنہ نمی اندازن اور اسی وجہ سے وہ اس پر بحث نہیں کرتے کہ کل کو ہر کوئی مرید اس کے یہ کہے کہ شہر کی روح میرے اندر آ گئی ہے تو شہروں میں فتنے پھیل جائیں گے وہ مشائق اتنے اچھے تھے کہ کبھی بروز اور قبول پر بات نہیں کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ اس بات کو اگر ہم پھیلا دیں تو ہر آدمی ہماری موت کے بعد اس کے یہی دعوے کرنے لگے کہ شہر کی روح مجھ میں آ گئی ہے تو لوگوں کو رہنمائی کہاں سے ملے گی لوگوں پر تو اللہ کی راہ بند ہو جائے گی پھر فرماتے ہیں نزد فقیر قمون ہیچ درکار نہیں اس فقیر کا موقف یہ ہے کہ ہمیں قمون اور بروز اپنی روحیں دوسرے مریضوں میں بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کامل اگر تربیت ناقص خاص بیان کے دروے بروز نمایت باعث کہ با اقدار خدا بندی جل سلطان صفات کاملہ یا خود رہا در مرید ناقص منعقد سازت اگر اپنے مریض کی تربیت منظور ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی اچھی سے بات توجہ کے ذریعے اپنے مریض پر ڈالے وہ توجہ اتفاق آن انعقاد کا و استقار تکرار حد اور اسے چاہیے کہ اپنے اندر جو اچھی خوبیاں ہیں مریض میں اس طرح سے منتقل کرے یہ کہنا کہ شیخ کی روح در چلی گئی یہ غلط بات ہے جب شیخ اپنے مرید میں اپنی خصوصیات منتقل کرے گا تو اسے کرنی چاہیے توجہ دینی چاہیے تا مرید ناقص از نقص و کمال آئے تاکہ مرید جو ناقص ہے وہ اس نقص سے نکلے اور کمال میں آئے وہ صفات رضیلہ و صفات حمیدہ کرائے شیخ کو چاہیے کہ جو مرید میں بری سفتیں تھیں ان کو تبدیل کرے اور اچھی صفات کو لائے وہ درمیان نابود اور اس کمون اور بروز سے اپنی روح دوسرے میں بھیجنے سے بالکل بچنا چاہیے فضل اللہ اللہ اور توجہات کے ذریعے اپنے مریدوں کی تربیت کرنا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جس کو چاہے اللہ دے باز دیگر ارواح ارباً کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مشاہد کی روحیں بھی اسی طرح آ جاتی ہیں رورا بعد از کمال قدرتے پیدا بھی شواد کے اگر خاص بدن خدرا پہ گزارت اور اولیاء اللہ میں ایسا کمال آ جاتا ہے کہ وہ اپنی روح نکال کر بدن دیگر داخل شواد دوسرے کے جسم میں ڈال دیتے ہیں حضرت فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں حضرت کا تبصرہ کیا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ کہتے ہیں نقل نہیں دسی سے میرے ایک مرید نے مجھ سے یہ کہا کہ ان کمالو ان قدرت داشت کہ مجھے یہ طاقت حاصل ہے کہ میں اپنی روح اگر چاہوں تو یہاں اپنے آپ سے نکالوں اور کسی مرید میں داخل کر دوں فرماتے ہیں تم سے یہ بات کہی جوارے وہ جوانے پہنچ کر اور یہ بھی بتایا کہ میرے ہمسائے میں ایک جوان لڑکے کا انتقال ہو گیا ان عزیز بدن خود راہ کے بسن نے کبر سیدھا بھوت تو اس میرے مرید نے باوجود بڑھاپے کے یہ کیا کہ کہتا ہے میں نے ایسے کیا کہ در بدن آن جوان داخل شد میں اپنی میں نے اپنی روح کو اس جوان میں داخل کر دیا تھا آن کے بدن اول او میت گشت اور پھر میرے جسم پر موت تاری ہوگی وہ بدن ثانی ہے وہ زندہ گشت اور اس کا جو جسم تھا وہ زندہ ہو گیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان قول مستلزم تناسخ اگر میں اس کی بات مان لوں تو ہندوؤں کا تناسب ثابت ہوتا ہے کہ تعلق بدن ثانی از برائے حیات ان بدن کے ایک جگہ سے روح کو دوسری جگہ منتقل کر دینا جیسے ہندو کہتے ہیں کہ روحیں منتقل ہوتی ہیں پھر تو مجھے یہ ماننا پڑے گا حضرت ہیں میں اس کو کیوں مانوں نزد فقیر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک قول بنقل روح قول بتناسب ہم سب رہا یہ روحوں کی جو ہیر پھیرا ہے ایک جسم سے جس میں منتقل کرنا یہ ہندوؤں کے تناسب سے بھی بدتر چیز انہیں سمجھ نہیں آتی یہ ہے رس مجد رحمت اللہ علیہ کی فاروقیت کی وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی رگ مجھ میں پھڑک اٹھتی ہے فرماتے ہیں چیبوت کیا تماشے لگا رکھے ہیں اہل کمال تماشائی نیستن جنہیں اللہ نے کوئی کمال دیا ہوتا ہے نا وہ اس طرح مداری نہیں ہوتے تماشائی نہیں بنتے ہمت ایشان بعد از از رسول کمال تجدد ابدانت جب صوفی کو کمال حاصل ہوتا ہے تو اپنے جسم سے روح پر زیادہ غالب آتا ہے نہ تا ابدان وہ تو خود جسم سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کہاں یہ کہ اپنی روح کو کسی اور جسم میں داخل کرے تماشائی بنے ہوئے یہ غصہ ہے نا فرماتے ہیں نقل روح ماتے بدنی بلا اتنی عقل نہیں آتی کہ جب تم نے روح کو دوسرے جسم میں داخل کر دیا تو خود مر گئے وہ آئے بدنے ثانیہ دوسرا جسم زندہ ہو گیا بس بدن اول تو یہ جو میرا مریض مجھے کہہ رہا تھا میں نے اس کو سوچا کہ یہ جب تمہارے جسم سے روح نکل گئی آکام برزخ چارہ نہ پبن تو شریعت نے جو برزخ کا کہا ہے تو برزخ میں تو تمہارا جسم گیا تمہاری روح تو گئی ہی نہیں تو برزخ کا کیا ہوگا کہ تمہاری روح تو پہلے اس آدمی میں چلی گئی تو برزخ میں تم جا کے کیا کرو گے وہ عذاب و ثواب قبر گزرنا اور پھر عذاب اور ثواب جو قبر کا ہے وہ کس پہ ہوگا مطلب ہے کہ مجھے بچہ بناتے ہو سوچتے نہیں کہ شریعت سے کتنی زد پڑ جائے گی تمہارے اس قول سے معاذ اللہ وہ بدن ثانی رات کیوں حیات ثانی اس بات میں نمایا تو پھر تم کہتے دوسرا جسم ہو گیا حشر در حق کے اود دنیا ثابت گشت تو حشر کس کا ہوگا تمہارا یا اس کا انگارم سخت افسوس ہے کہ موت کزانے نقل روح معلوم نہیں کہ یہ جو روح کے اس کھیل تماشے میں پڑے ہوئے انہیں معلوم نہیں ہے کہ عذاب و ثواب قبر قائل باشن کہ عذاب اور ثواب قبر کا قائل ہونا ضروری ہے یہ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں عقیدے کی کتابیں اٹھا کے دیکھو رحمت اللہ نے لکھا عقیدے کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس شخص پر کفر کا خوف ہے جو عذاب قبر کا انکار کرے حضرت فرماتے ہیں کہ افسوس ہزار افسوس افسوس ہے اور ہزار بار افسوس ہے تین قسمیں بازلان خود رب مسند شیخی گرفتان کہ اس قسم کے گمراہ لوگوں نے اپنے آپ کو شیخ کی مسجد پہ بٹھا لیا ہے وہ مقتداء اہل اسلام وشتان اور یہ مسلمانوں کے لیڈر بن گئے اور رہنما بن گئے غلو فاضلو خود بھی گمراہ ہیں اپنے مریدوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بحرمت سید المرسدین علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ یہ ہے سارا تجلی کی بات کہ تجلیات اس طرح سے پڑتی ہیں اور تجلیات اس طرح سے ہوتی ہیں اور تناسب اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ کو دس جگہ دیکھا اپنا کو اتنی جگہ دیکھا اللہ کی تجلیات جب سوری شکل میں آتی ہیں جس کی کوئی صورت آتی ہے تو شیخ اگر پڑھا لکھا ہو اور اسے علم اور سلوک طے کیا ہوا ہو تو وہ جان لیتا ہے کہ مرید جس پہ اتنا اچھل اور ناچ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں بچوں کا کھیل ہے پر کوئی نہیں چلو بچہ ہے کھیلنے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹے آگے چلو گے تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہے اب اس حدیث کو دیکھ لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ باقی ساری ہو گئی تھی بس پڑھ لیتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ کا بھارت تو ہر چیز کی تجلی اللہ نے مجھ پہ تجلی کی اور میں نے جان دیا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یقتم الملع العالم ملع اعلی میں کیا بحث ہو رہی ہے کل تفیل کفارات میں نے کہا اللہ مجھے اب معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں رشتے ایک دوسرے سے کہ اس امت میں گناہوں کا کفارہ کیا امت میں گناہ گار بھی ہوں گے ان کے گناہوں کا کفارہ کیا کالا ماں ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا پھر جواب کیا ملا کل تمشی الاقدام الى الجماعات میں نے کہا کہ اللہ فرشتوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو قدم اٹھائیں گے جماعت میں جانے کے لیے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں گے یہ قدم اٹھانا جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اسی وجہ سے آتا ہے ایک صحابی غالب نبو اللہ عنہ کے متعلق کہ ان کے کسی مریض نے کہا کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے تو سواری پہ چلیں تو انہوں نے کہا نہ کرو میں چاہتا ہوں پیدل جاؤں اور راستے میں میرے پاؤں پر مٹی پڑ جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے گھر پیدل آئے اور راستے میں مٹی پڑ جائے تو یہ اللہ کی راہ کی مٹی ہے خدا اس آدمی کو اور اس اس, آدمی کو اور جہنم جہنم کی آگ کو اور اس مٹی کو جمع نہیں کرے تو کیسے پیدل پیدل بول فل مساجد باب اور نے کہا دوسری بات جس سے اس امت کے گناہ معاف ہوں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے مسجدوں میں بیٹھنے سے نماز پڑھ کے آدمی بیٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے یہ ہوتا ہے عام طور پہ لیکن یہ ہوتا ہے عوام کی مساجد میں فوجیوں کی مسجدوں میں ایسے نہیں ہوتا فوجیوں کی مسجد میں تو ٹھیک گھڑی پہ جو وقت بچا بجا گھنٹی اور اس پہ انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کو ساری مسجد خالی ملے گی فوجی وقت کے وقت نماز کے لیے آئے اور چلے گئے لیکن عام طور پہ عوام کی مساجد میں ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کے کچھ نہ رہتے ہیں اور تیسری بات فرشتوں نے کی وہ اور اللہ تیرے فرشتوں نے یہ کہا کہ میری امت کے گناہ معاف ہوں گے جب ناگوار گوار حالتوں میں وضو کریں گے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ گیا نہیں جی چاہتا وضو کرنے کو نیند میں وضو کرنا پڑ گیا نیند کی حالت تھی ایسی ان کے گناہ معاف ہوئے کالا کالت مفیم اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اور کس چیز سے گناہ معاف ہوں گے خود تام میں نے کیا کہ اللہ تیرے رشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلانے سے گناہ معاف ہوتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے میں بازار میں جاؤں اور غلام کو خرید کے آزاد کر دوں میں اس سے زیادہ ثواب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنے کی کوئی چیز لے آؤں اور اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں کھانا کھلانا وزیر الکلام اور گفتگو میں نرمی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا نیام اور لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اٹھ کے نماز پڑھے کال ال اللہ نے کہا مانگ کے کیا مانگتا ہے مانگیا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کیا اللہ لل خیرات اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نیکی کے کام کرتا ہے بڑی زبردست بات ہے آدمی زندگی بھر اس کو یاد رکھے اور بس زندگی بھر یہ کرتا رہے کہ میں سوائے نیکی کے کچھ نہیں کروں گا مجھ سے کوئی شر تم دیکھو گے نہیں میں کسی کی برائی میں پڑتا ہی نہیں طلبا ترکل من ترکل رات تو اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے گناہوں کو چھوڑ دوں میں المساکین اور اللہ جو تیرے بندے مسکین ہے نا ان کے کی محبت مانگتا بہت بڑی بات ہے کسی آدمی کے دل میں سرمایہ داروں کے روگ کی بجائے غریبوں کی محبت پیدا ہو جائے چاہے کچھ نہ کر سکے لیکن آدمی کا دل دکھتا ہے نا ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے سرمایہ داروں کی محبت آتی ہے غریبوں کی محبت نہیں آتی نتیجہ یہ کہ آدمی کی اس محبت کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ جائز نہ جائز میں بھی سمیٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این حالت قرب میں مانگا ہے کہ حب المساکین جب حکم وہاں سے ہوا کہ مانگو تو مانگا کیا ہے حب المساکین اللہ غریبوں سے محبت دے دے بان تغفرلی و ترحمنی اور اللہ مجھے معافی پر تغفر علی و ترحمنی اللہ مجھے معاف بھی کرتے ہیں اور مجھ پر رحم بھی کریں فَإِذَا عَرَبْتَ فِتَّةً فِي قَوْمِن اور اللہ جب آپ چاہیں کہ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیں تو نہیں مفتون اللہ مجھے جو لوگوں پہ آزمائشیں آنی ہیں ان آزمائشوں میں ڈالنے سے پہلے پہلے مجھے اپنی پاس ملا وہ اصل کا حبا کا اور اللہ میں آپ سے ہی کی محبت مانگتا ہوں وہ حبا میں یہ کا اور اللہ جن لوگوں کو تجھ سے محبت ہے ان کی محبت بھی مجھے دے دی اس سے معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ سے محبت اللہ کے اچھے بندوں سے محبت یہ کتنے کام کی چیز ہے وہ حکا عملی گلادی کا اور اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہر وہ عمل جو تیری محبت میں اضافے کا باعث بن جائے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات کہہ کے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ بالکل سچا سمت علموہا اس حدیث کو لوگوں کو تعلیم دینا اور لوگوں کو سکھانا میری امت کو یہ حدیث یہ جو آئی ہے اس میں دعا یہ دعا اور ترجمہ اب آپ نے تو سن ہی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھانا تو یہ ہم اس کی فوٹو کاپی اس کو لکھوا کے لے آئے ہیں تاکہ کسی کو یہ دعا یاد کرنی ہو یہ بڑی زبردست دعا ہے اس کو مانگنا چاہیے یہ آپ تسلیم کر لیجیے باقی انشاءاللہ اللہ